کرو نمازوں کو قائم کرو قرآن کی تلاوت کرو اللہ کے نام پر خرچ کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور میرے میری میری بندیاں بن کے چلو اللہ اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو میرے حبیب کی باتوں سے اپنے گھر کو مزین کرو اگر بھائی سودا کرو اے بھائی دیکھنا روک دیا اب کیا ہوگا اب میں تجھے ایسی نظر دوں گا کیسی نظر ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی دور پہ ارنی انظر الیک اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کلن ترانی موسا نہیں دیکھ سکتے لا یرانی حیون الا مات اس دنیا میں جو مجھے آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ ختم ہو جائے گی ولا رتب الا تفرق ولا يابس الا تدهدها کوئی زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا کوئی خشک دیکھے گا تو پھٹ جائے گا کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا مجھے نہیں آ تم دیکھ سکتے انما يراني اهل الجنه الذين لا تنام اعينهم ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم تو جنت میں آ جا تجھے وہ آنکھ دوں گا جو میرا دیدار کر سکے گی یہ وہ آنکھ ہوگی جس کے اندر سے نیند کو نکال دوں گا جنت میں نیند کوئی نہیں نیند تو موت کی بہن ہے النوم اخت الموت میں نیند موت کی بہن تو جنت میں موت ختم تو نیند بھی ختم اور آدمی سوتا تو تھکاوٹ سے ہے نہ تھکاوٹ نہ نیند ابو مسلم خول ایک تھا خوراسانی ایک خولانی وہ تو بڑے بزرگ تھے یہ خوراسانی بڑا ظالم گورنر حجاج ابن یوسف کی طرح وہ سارا سارا سال نہیں سوتا تھا نہ دن کو نہ رات کو وہ کہتا جوانی ہے طاقت ہے قوت ہے محنت کا میدان کوئی نہیں ہے میں کیا کروں جنت میں اللہ طاقت ایسی دے دے گا نیند ختم آنکھیں ہر وقت دیکھیں اب کیا دیکھیں گے دنیا میں حرام نہیں دیکھا نظر مردوں کو کہا نظریں نیچی رکھو عورتوں سے کہا نظریں نیچی رکھو قل اے میرے بندوں میری بندیوں نظریں جھکا کے چلا کرو اس کا بدلہ کیا ملے گا کہ اس کا بدلہ تمہیں جنت کے نظارے دکھاؤں گا حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا یہ ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک منظر کو کھولے گا ستر برس گزر جائیں گے اس کو اپنا پہلو بدلنا بھی بھول جائے گا ایسے ستر سال میں تو یہاں کیا کیا انقلاب آ جاتے ہیں جنت کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے ایک ہفتہ سات ہزار سال میں پورا ہوگا لیکن وہاں وقت کا گزرنا محسوس نہیں ہوگا چونکہ کلاک آف کیا ہوگا ٹائم آف ہے جنت میں لیکن اللہ کے حساب میں ہزار برس کا دن آئے گا لیکن ہمیں لگے گا جیسے ایک منٹ میں گزر گیا ستر برس ایسے بیٹھا رہے گا اور اپنا پہلو نہیں بدلے گا اللہ ایسے نظارے پیش کرے گا میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے خامند کا ایسا ہوگا کہ بیوی خامند کو دیکھے گی چالیس سال تک دیکھتی رہے گی اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا مرد اپنی بیوی کو دیکھے گا چالیس برس تک دیکھتا رہے گا دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا پھر یہ تو سارے چھوٹے شوق ہیں پھر اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا ہاں؟ جب آئیں گے نا جنت والے تو اللہ تعالیٰ کہ میرے بندو آؤ بھائی آج ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے آج ایک ملاقات ہو رہی ہے ایک جنت کی وادی ہے جس میں درخت نہیں جس میں نہر نہیں جس میں حور نہیں جس میں قصور نہیں جس میں کچھ نہیں ایک خاص کا فرش ہے مخمل کی طرح بچھا ہوا جو اللہ نے اپنے لیے دیدار کی جگہ بنائی ہے اس میں انبیاء شہداء صدیقین عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ مرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں کا الگ میدان بٹھا دیا پر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ہل وجہ تم ماں واد میرے بندو وہ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے کر دیے کہ کوئی باقی ہے کہیں گے یا اللہ سب پورے ہو گئے تو کفی ماں ترید تو میری مان لے میں تیری مان جاؤں گا جوانی چاہیے ایسی دوں گا کہ کبھی نہ دیکھو گے حسن چاہیے ایسا دوں گا کہ سورج کو انگلی دکھاؤ تو سورج تیری انگلی کے سامنے غروب ہو جائے گا تیرا چہرہ کیسا ہوگا ہاں کپڑے چاہیے تو ایسے جوڑے دوں گا جو سو سو جوڑے باریک و مہین سو سو جوڑے پہنو گے ہر جوڑے کا رنگ الگ دکھاؤں گا خوشبو الگ دوں گا مہک الگ دوں گا زیور چاہیے تو چھوڑو حرام کی کمائی کو میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے یہ سارے میں حدیث کے الفاظ ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بندوں کے لیے زیور بنا جنتی مردوں کے لیے جنتی عورتوں کے لیے تو وہ بیٹھا زیور بنا رہا اس کی تسبیح تلاوت نماز رکو سب معاف ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سنا رہا ہے بیٹھا زیور بنا رہا ہے اور دھاک لگا رہا ہے بنا رہا ہے دھاکے لگا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مرد عورتوں کو بلائے گا کہ آؤ آؤ من اب میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں تمہارے سارے سنار کھوٹ ڈالتے ہیں سب کھوٹ ڈالتے ہیں پوچھو ان سے ویسے کہیں گے خالص ہے سو فیصد اس میں ہوگی کھوٹ اللہ کیا کہے گا خالص اور ان کو چھوڑو زیور کو چھوڑو جس سانچے میں زیور ڈھالا جا رہا ہے وہ سانچا سورج کو دکھایا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا زیور اس میں کیسا ہوگا اور اس زیور میں سب سے چھوٹا موتی جو اللہ لگائے گا وہ چھوٹا موتی زمین پر رکھا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی بڑا موتی کیسا ہوگا اب اللہ پہنا رہا ہے اور وہ فرشتہ قیامت کے دن جب مرے گا نا زیور بناتا ہی مر جائے گا وہ زیور بناتا ہی مر جائے گا اللہ تعالیٰ آؤ گئے میرے بندو تم نے دنیا میں صبر کیا اب میں تمہیں پہناتا ہوں روکھی سوکھی کھائی اب میں کھلاتا ہوں موٹا چھوٹا پہنا اب میں اب میں پہناتا ہوں سیاب خزرا منسم دو سم استبر حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت اچھی ہے یا جنت کی عورت یعنی جنت کی حور آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا یا ام ام اے جنت کی عورت کیا کہہ رہی اور دنیا کی عورت اس سے بہت اعلیٰ اور ہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بیما کس وجہ سے کس وجہ سے یہ سوال کیوں کیا کہ جنت کی حور تو مشک امبر زعفران اور کافور سے بنی چار چیز مشک امبر زعفران کافور ہم کس سے بنے آگ پانی مٹی ہوا ہماری ہمارا مادہ ادنا ہے ان کا مادہ اعلیٰ ہے تو یا رسول اللہ وہ اچھی کہ ہم اچھی فرمایا بل نسا یعنی دنیا کی عورت <clears throat> کبھی نہ کیوں رسول اللہ تو آپ نے فرم بے بلا نماز کی وجہ سے نماز کی وجہ سے عبادت ہن روزے اور ان کی بندگی کی وجہ سے فرم برداری کی وجہ سے وہ سیام اور ان کے روزے کی وجہ سے نماز روزہ عبادت عبادت ایک بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چوبیس گھنٹے اللہ رسول کی فرما برداری میں چوبیس گھنٹے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں البس اللہ النور اللہ ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا اجساد الحریر ان کے جسم کو رشم پہنائے گا بغل وجوہ سورج کی طرح چمکتے چہرے دے گا سفر الحلی خالص سونے کے زیور پہنائے گا خضر الحلل خالص ریشم کے جوڑے پہنائے گا مجامرہن الالف اور ان کے ان کی انگیٹھیوں میں ہمارے یہاں تو رواج نہیں وہاں رواج عرب میں دھونی ہوتی ہے بیت اللہ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سارے بیت اللہ کو دھونی دیتے ہیں وہ عود ان کے ان کی مجانر انگیٹھی اس کا ترجمہ سمجھ لیں پورا ترجمہ نہیں ہے اس میں عود کو جلایا جائے گا خوشبو کے لیے اور امشات تو دہب اور ان کے بالوں میں سونے کی کنگیاں ڈالے گا اور جنت کی عورت پر دنیا کی عورت کو اللہ ستر ہزار گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا وہ وہ کہیں گی نحن بنا والبہا دل و شکل المخلد اب جنت کی اور فخر کر رہی ہم حسن والی جمال والی جلال والی اور جنت کی رہنے والی ہم نے موت کوئی نہیں دیکھی انتلتی انشیت اور تو کیا ہے جو ایک مٹی سے بنی وما کی ملحدو اور تو کیا ہے جو قبر کی مٹی میں مٹی ہو کر ہم تک پہنچ کے آئی یہ ان کا فخر جنت کی کا یہ فخر ہے کہ ہمیں موت نہیں آئی ہمیں جوانی دیکھی بڑھاپا نہیں دیکھا حسن دیکھا بدسورتی نہیں دیکھی اور تم مٹی سے بنی مٹی میں گئی مٹی سے نکل کے آئیں تو وہ اس کے جواب میں کہیں گی نحن المسلیات فما صلیتن ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے ونحن ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی فما نسا ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے فما ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا نہ اللہ کے لیے گرمی سردی میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فغلبنہن ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر اس بنا پر غالب آ جائیں گی اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے مت مت سنو سنو غلط بند کر لو اپنے کانوں کو کیا ہوگا اپنا کلام سناؤں گا میں کیا کہہ رہا تھا ایک وعدہ باقی ہے یا اللہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ میرے وعدے سچے ہو گئے کہیں گے ہو گئے کہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے جو بھی پورا ہوگا کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے علم علم علم کیا تو نے ہماری نیکیوں کو بڑھا نہیں دیا کیا تو تو نے نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں دیا ہم نے جنت میں پہنچا نہیں دیا اب وعدہ کون سا جو باقی ہے اس حیران اسی پریشانی میں اسی حیرانی میں اللہ کا اللہ کا اعلان ہوگا اللہ کی آواز ہے اے رضوان میرے بندے اور بندیوں کے اور میرے درمیان پردے اٹھا دو یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے لا الہ الا اللہ انسان گارے مٹی کا نمونہ ہے اور یہ دنیا مچھر کا پر ہے اس میں کیسے کیسے منظر ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ ہوتا ہے ان منظر کا بنانے والا جب سامنے آئے گا یہ آنکھ جب اللہ کا دی او ہو جو آنکھ حرام سے رکی آج وہ اللہ کا دیدار کر رہی ہے اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو میں بعد میں بتایا تھا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اٹھارہ برس بیمار رہے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ داغ نہ ہو اور جس میں درد نہ ہو اور کوئی رات ایسی نہ تھی اٹھارہ برس میں جو آنکھوں میں نہ کٹی ہو جو تڑپتے نہ کٹی ہو پھر اللہ نے صحت دے دی اللہ کی بھی کمال ہے اور ایسی صحت دے دی ان کی بیویاں تو سب مر گئی بچے مر گئے ایک بیوی زندہ رہی وہی خدمت کرتی تھی تھی تھی مانگ مونگ کے لاتی کھلاتی جب جب اللہ نے جوانی واپس لوٹائی ان کی بیگم آئی نا لوگوں سے لے لے کر کھلانے کے آگے دیکھا خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے اور حضرت ایوب کا پتہ ہی نہیں کہا تو حیران پریشان ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ان سے پوچھا بھائی میرا یہاں خامن تھا معذور سا بیمار سا نظر نہیں آ رہا وہ خود تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا آپ نے کہیں دیکھا ہو تو مسکرانے لگے فرمانے لگے میں ہی تیرا خامد ہوں ایوب اللہ نے مجھے دوبارہ جوانی دے دی اے ہے اللہ سے وفائی نہیں کرتے ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی پیسے سے بھی کسی گھر میں سکھ آئے کبھی اولاد کی کمی سے بھی گھرانے خوشحال ہوئے کیا حماقت کی انتہا ہے جس گھر میں دین ہے وہ گھر خوشحال ہے چاہے وہ چھوٹا خاندان ہے چاہے بڑا خاندان ہے چاہے وہ فقیر ہیں چاہے وہ مالدار ہیں جس گھر میں دین نہیں وہ گھر جہنم کی آگ ہے ایک ایک مرتبہ کسی نے پوچھا علیہ السلام سے آپ کو اب بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے لگے بیماری کے جو دن تھے نا یہ صحت کے دنوں سے اچھے تھے ان کا وہ کیسے اچھے تھے وہ آپ کا تو رواں رواں ہائے ہائے کرتا تھا کہنے لگے جب میں بیمار تھا نا تو اللہ تعالیٰ دن میں رات میں روزانہ ایک دفعہ عرش سے آواز آتی تھی اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے اس آواز میں ایسی راحت لذت تھی میرا ہر درد مجھے بھول جاتا تھا اور جب ایک عورت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہو کھلی آنکھوں سے ایک مرد اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو اللہ اکبر ہمارے یہ شوق ہی مٹ گیا کیا کریں کیسے ان مردہ دلوں کو زندہ کریں پتھر بھی اتنا سنتے تو پانی ہو جاتا ہوائیں چلتی رک جاتی لیکن یہ کیسے دل ہیں یہ کیسے پتھر ہیں یہ کیسے ویرانے ہیں کہ جو اتنا سن کر بھی ویران ہیں صحراؤں کو اتنا قرآن سنایا جاتا تو وہ بھی سرسبز ہو جاتا طوفانوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی تھم جاتے یہ کیسے اندر میں شیطانی طوفان ہیں اور یہ کیسے اندر میں پتھر دل ہیں جنہیں اللہ کی رغبت نہیں جنت کے شوق نہیں راتوں کا اٹھنا نہیں دن کا اللہ کی اطاعت میں گزرنا نہیں ان پتھروں کو سجا رہے ان کے سجنے سے بھی کبھی انسان سجتا ہے انسان تو اللہ کی اطاعت سے سجتا ہے سونے اور چاندی سے بھی کبھی کسی کا وزن لگتا ہے انسان کا وزن تو تقوی پہ لگتا ہے بڑا گھٹتی کا پہرا ہے گراوٹ کی حد ہو گئی ہے اللہ سوچو تو صحیح بھائی ہوگا اللہ سامنے اللہ اکبر پھر اللہ نام لے کئی فانتا کئی فانتی تو کیسا تو کیسی لا الہ الا اللہ میں تمہیں اپنا کلام سنا تو آؤ سنو جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا نا کہے گا واپس جاؤ کہیں گے ہم نہیں واپس جاتے نہ ہمیں جنت چاہیے نہ ہمیں کھانا چاہیے نہ پانی چاہیے نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس تو اپنا دیدار کرا ہم تجھے دیکھتے رہے تو ہمیں دیکھتا رہے بس ہمیں جنت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ جاؤ پھر آٹھویں دن آؤ تمہاری راحت کے اور بھی لیکن جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کرے گا وہ شام بھی اللہ کا دیدار کرے گا ہاں۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ علیہ بولے ابھی بکر خاص ستن اللہ تعالی ساری دنیا کو جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا کہ سب کچھ ہی لگا دیا اللہ پہ سب کچھ لگا دیا جسم پہ کانٹے آ گئے جسم پہ ٹاٹ کے کپڑے آ گئے تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے صدا لگائی لگاؤ اللہ کے نام پر ہر آدمی لے کے آیا حضرت عمر کہنے لگے آج میں مالدار ہوں ابو بکر غریب ہے آج میں عمر آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو بڑھ سکتا ہوں آئندہ کبھی نہیں بڑھ سکتا تو اپنے مال کے دو حصے کیے آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا گھر میں آدھا ساتھ اور دربار نبوت میں پہنچے ابو بکر کی ایک پٹلیا ایک چھوٹی سی گٹھڑی عمر کا بڑے بڑے گٹھڑ سامان مثال دے رہا ہوں عمر کا سامان زیادہ ابو بکر کا سامان چھوڑا پر عرش والا بھی جانتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے ہاں؟ تو اللہ رسول کا علم تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا اللہ کو پتا ہے اللہ کے حبیب کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے اگر یہ سوال ہوتا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے اور عمر جیت جاتے عمر کیا لائے ہو تو یہ سوال ایسا تھا کہ عمر کو آگے کر دیتا صدیق کو پیچھے کر دیتا اور سوال ہونا تو یہی چاہیے اگر آپ کسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑا پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے ہو یہی پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں سوال بھی یہی ہونا چاہیے جی کتنے ہیں اسی کے مطابق آپ کو مدرسے والے رسید دیتے ہیں یا مسجد والے رسید دیتے ہیں جی جناب کتنے ہیں یہ ہزار ہیں دس ہزار ہیں پانچ ہزار ہیں لاکھ ہے دو لاکھ ہے جو بھی ہے لیکن اللہ کے اللہ اکبر اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا سوال کیا ہو رہا ہے عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے بھائی سے آپ کو کیا غلط کیا پڑا ہوا ہے آپ یہ پوچھیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے نہیں عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کے آیا ہوں ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے کہا جی پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سارا لے کے آیا تفسیر عزیز میں ہے کہ دیوار پہ یوں ٹٹول رہے تھے دیوار کو ٹٹول رہے تھے بیٹی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں کہنے کہ ایک سوئی لٹکائی تھی کہیں وہ نہ پیچھے رہ جائے وہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں کہیں وہ بھی نہ پیچھے رہ جائے ہاں تو بڑھ گیا صدیق بڑھ گیا عمر کہنے کہ میں نہیں تجھ سے ساری زندگی آگے بڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص تو تب وہ پڑھا رہے ہیں تو جسم پہ ٹاٹ پہنا ہوا کرتا بھی نہیں اتار کے اندر دھوتی ایک ٹاٹ پہن لیا اس کو کانٹوں سے سی لیا جب تشریف لائے تو آسمان سے جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالی ابو بکر کو سلام کہہ رہے اس امت میں دو فرد ایسے ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا پہلے خدیجہ القبرا ہیں پھر صدیق اکبر ہیں حضرت خدیجہ کو کب سلام آیا جب سارا گھر خالی ہو گیا کچھ نہ رہا تین تین دن کے فاقے آئے تو جبریل آیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خدیجت القبرا کو سلام کہہ رہے ہیں جب ابو بکر کا گھر خالی ہو گیا کچھ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے یا رسول اللہ اللہ جبریل کو سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس فقر میں اس فقیری میں اس بھوک پیاس میں مجھ سے راضی تو ہے اللہ پوچھو بندے سے مجھ سے راضی تو ہے تو حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر اللہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں اس فقیری میں بھی راضی ہو تو حضرت صدیق زار و قطار رونے لگے انا انا انا انا ربی ربی راضن راضن میں اپنے اپنے رب رب پہ پہ راضی راضی میں ہمارے گھروں کی فضا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں ماں باپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے پڑھو پڑھو کمانے والے بنو نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے ساری طاقت ایسے گھر بنانے میں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں ظاہر کو سنوارنے میں یہ درد و غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اللہ کو راضی کروں میری اولاد میرے بچے اللہ پاک کو کیسے راضی کرے یہ محنت ہی ختم ہو گئی نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک نہ پڑھنے کی خوشی نہ چھوٹنے کا غم قرآن کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں رہ جائے تو غم کوئی نہیں جھوٹ بولا تو غم کوئی نہیں سچ بولا تو خوشی کوئی نہیں یہ کیا مردہ دلی ہے دس روپے کا نفع ہو تو سب خوش ہو رہے ہیں دس روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو سارے غمگین ہو رہے ہیں ایک گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے سارا گھر پریشان ہو رہا ہے کوئی خوشی کی بات آ جائے سارا گھر خوش ہو رہا ہے میرے بھائیو یہ بھی کوئی خوشی اور غم کی چیزیں ہیں ایک نماز چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہم مچل جاتے ہائے اللہ میری نماز گئی یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں فرائض نماز فرض نمازیں چھوٹی پڑی ہیں درد و غم بے چینی بے قراری جو اللہ کے لیے ہونی تھی وہ پیسے پہ چل پڑے اللہ کی ذات کو مقصد بنائیں ہمارے مردوں عورتوں کو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے کہ میرے بندو میری بندیوں مجھے مجھے سامنے رکھ کے چلو میں ہوں تمہارا خالق اور مالک میں ہوں تمہارا معبود مجھے راضی کرو اللہ پہ اللہ پہ فدا ہونا ہماری زندگی ہے اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی ہے اس میں ملے گا تو شکر کریں گے نہیں ملے گا تو صبر کریں گے عزت آئے گی تو شکر کریں گے ذلت آئے گی تو صبر کریں گے شہرت ملے گی تو شکر کریں گے گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے بیماری آئے گی تو زبر کریں گے صحت آئے گی تو شکر کریں گے لیکن ہم اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں گے ہمارا زمین آسمان میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے کے رسول کی ذات اور اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے میں کہتا ہوں مائیں کتنی مائیں بیٹھی ہیں یہاں بچے ناراض ہوتے رہتے ہیں بچوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ماں کو منانا پڑے نا اولاد کو تو پسینے دانت کے آ جاتے ہیں پہلے وہ کتنے تانے دیتی ہے تو نے میرے ساتھ یہ کیا تو نے میرے ساتھ یہ کیا تب جا کے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے باپ ناراض ہو جائے باپ منانا پڑے تو اولاد کو زور لگانا پڑتا ہے بھائی بچے بیوی نی آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں کتنے زور لگتے ہیں منانے کے لیے پھر ماننے دیکھو لڑائی ختم ہو گئی سلح ہو گئی پھر بھی دل پہ داغ آہستہ آہستہ جاتا ہے ایک دم نہیں جاتا اور وہ مالک وہ خالق وہ راز وہ ہار وہ ذل وہ والاکرام خالق مخلوق نہیں رازق مرزوق نہیں غالب ہے مغلوب نہیں ناصر ہے منصور نہیں حفیظ ہے حافظ ہے محفوظ نہیں مالک ہے مملوک نہیں وہ غالب ہے مغلوب نہیں قادر ہے مقدور نہیں اعز من کل عزیز سارے عزتوں سے بڑی عزت والا اکبر من کل کبیر سارے بڑوں سے بہت بڑا اعظم من کل عظیم سارے عظمت والوں سے بڑی عظمت والا اس گندے گارے مٹی کے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے کہ تو ایک دفعہ توبہ کر میں دس دفعہ معاف کروں ہم توبہ کر لیں توبہ کر لیں اللہ کے سامنے توبہ کا میری توبہ اللہ وجد اللہ طواب الرحیمہ کا تم توبہ کرو پھر مجھے دیکھو میں معاف کیسے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نا منفعل منفعل عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی واقعے سے دل پہ اثر اثر لے لے لینا لینا اللہ کی ذات اثر سے پاک ذات ہے اچھا اب آئے جب منہ میں دانت نہیں رہے اور نظر آتا نہیں اب آئے ہو توبہ کرنے نہیں نہیں نہیں زندگی کے آخری سانس میں بھی توبہ کرے تو قبول ہے پھر توبہ کرے اے اللہ مجھے معاف کر دے یہ جملہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ حضور نے فرمایا تم اگر سارے فرم بردار بن جاؤ اور تم میں کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تم سب کو موت دے کر ایسی قوم لائے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر اللہ ان کو معاف کرے لہد اللہ کا تم مجھے مہربان پاؤ گے توبہ کرو اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ روشنی ہوتی جو شادی کے نہیں تو کمکوں میں جلتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں کوئی خوشی ہے آسمان پہ چراغا ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں بھائی یہ چراغا کیسا ہے چراغا کیسا ہے تو ایک فرشتہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتا ہے او ڈیفنس کی عورت نے فلاں ڈیفنس کے مرد نے آج توبہ کر لی اللہ نے اس خوشی میں آسمان سجائے ہیں خوشی تو مجھے کرنی چاہیے چراغا تو مجھے کرنا چاہیے کہ میری توبہ ہو گئی میری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اب ٹل جائیں گی خوشی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں جس کو ہماری توبہ کی پرواہ نہیں ہم توبہ کریں تو وہ غنی ہم نماز پڑھیں تو وہ غنی نہ پڑھیں پھر غنی ہماری اطاعت اس کو اونچا نہیں کرتی ہماری نافرمانی اس کو پست نہیں کرتی ہماری فرما برداری سے اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی نافرمانی سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی لیکن پھر وہ چراغاں کرتا ہے چلو چلو بھائی میرا آج بندہ میرے پاس آ گیا پھر اگلی بات بتاؤں آپ کا کوئی قریب آ جانا ملنے والا جاننے والا محبت والا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کر آگے بڑھ اس کا استقبال کرتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں زیادہ قریب کا کرتے ہیں پھر اس کو اپنے پاس لاتے ہیں اللہ کی قسم وہ زمین آسمان کا بادشاہ یہی کچھ کرتا ہے کیا کہتے ہیں من اقبال الیہ من تلقیتہ الیا بعید جو میری طرف کو آیا چاہے سارا دامن داغدار کر کے آیا پر چل پڑا آنے لگا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آگے بڑھ کے اس کا استقبال تلقی تو ہو لوگ تانے دیں گے نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نو کروڑ کھا لے پر توبہ کر لے قبول ہے تھا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں اچھا ہم جو روٹ سے ہم بھی کہتے ہیں ہماری بلا سے سلام کرے گا تو کریں گے نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا اللہ کیا کہتا ہے ومن آرد عنی ان قریب اور جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اللہ کیا کہہ رہا روٹ جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کے پیچھے جاتا ہوں اس کو کندھے سے پکڑتا ہوں ادھر آ جا ادھر نہ جا ادھر جیسے ماں شفقت سے بچے کو پکڑتی ہے ادھر آ جا بچہ ادھر آ جا اسی طرح اللہ اپنے بندے اور بندی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے ادھر آ جا ادھر تیرے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں ان ذکر تنی ذکر تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں ان نصیب تنی ذکر تو تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں تو والینی و اوالی تو مجھ سے دوستی لگاتا ہے میں بڑھ کے دوستی لگاتا ہوں تو صافینی و اصافی تو مجھ سے کھرا معاملہ کرتا ہے میں تجھ سے بڑھ کے کھرا معاملہ کرتا ہوں تو رضوانی و انا مقبل علیک تو کبھی مجھ سے روٹ جاتا ہے میں پھر بھی تیرا پیچھا کرتا ہوں کہ ادھر کو آ ادھر کو آ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا کافر انہوں نے پوچھا مسلم کہا میں نہیں کافر کو روٹی کھلا تھا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے جبریل جبریل بھیجا کس کے کے لیے لیے ایک کافر کیا فرمایا اے ابراہیم فرمان تو میرا تھا ستر سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی ایک وقت کی تجھے کھلانی پڑی تو تو نہیں کیوں بند کر دی جب اس کو واپس بلاؤ اور اس کو روٹی کھلاؤ جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو تو حضور کی امت پہ کیسا کیسے مہربان نہ ہوگا تو بات کریں ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا برے حال انہوں نے شہر سے نکال دیا ویرانے میں پڑ گیا وہاں نہ سنگی نہ ساتھی نہ نہ دوست احباب ماں مصیبت نے بیماری نے گھیرا مرنے لگا امیدیں کٹ گئی ٹوٹ گئی آسمان کو دیکھا کیا کہنے لگا لو علم تو لو عالم تو ان یزید ملک ملکک ہر اللہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے تو عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا اور مجھے تو معاف کرے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا اگر مجھے اس بات کا پتا ہو تو پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا اگر میرے عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا ہے تو دے دے عذاب اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا ہے تو مجھے نہ معاف کر اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا نہیں تو یا اللہ میری فریاد ہے مجھے ماں باپ نے چھوڑ دیا مجھے دوست احباب نے چھوڑ دیا میں اس جنگل میں ویرانے میں مر رہا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تو ہی میرا بن جا ہے تو میری آخری وقت کی موت کی توبہ ہے اللہ میرا اور سہارا بھی تو کوئی نہیں مجھے معاف کر دے اور یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے اس کا جنازہ پڑھو اس کو غسل کفن دے کر دفن کرو اور سارے شہر میں اعلان کرو کہ جو نافرمان نافرمان ہیں ہیں جتنے آج جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش کر دوں سارا شہر امڈ پڑا دیکھا تو وہی وہی ان کا یا نبی اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا یہ تو ایسا آوارہ یہ ایسا یہ ایسا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میرا ولی ہے میرا دوست ہے موسا اسلام نے پوچھا یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں میں بھی سچا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا لیکن لما اصابت ہو سکرات جب اس پر میں نے موت کی تکلیف کو ڈالا فرا یمین اس نے دائیں دیکھا فمارا اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا فرا فرا یسرہ پھر اس نے بائیں دیکھا تو اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا اس نے آگے دیکھا اس نے پیچھے دیکھا اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا مجھے میری عزت کی قسم اگر وہ اس وقت میں ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا اس نے تو مانگی ہی صرف اپنے لیے جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو وہ ڈیفینس کی عورتوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ مردوں کو معاف نہیں کر سکتا جو عورتیں ہوں بھی حضور کے امتی ہوں گے ضرور ہی آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے غلط شعر ہے مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس کا کیا خبر جوانی میں ٹوٹے بڑھاپے میں ٹوٹے